حضرت عبد الملک بن بن قدامہ ملحان نے اپنے والد سے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہمیں چاندنی راتوں والے دنوں کے روزوں کا حکم دیا کرتے تھے یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو چونتیس